الحمد للہ رب العالمین وسلات وسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی من سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے ریل گاڑی کی جی ہاں یہ ریل گاڑی آ رہی ہے جس کا انتظار وہی آ گیا ہے ہمارا سبق وہی بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی سے گزال یعنی ہرن گیند سے غبارہ اب ہم نے لفظ غار شیرہ میں رنگ بھرنا ہے ہرا پیلا نارنجی جی۔ نیلا لال کالا بتائیے لفظ غار شیرہ میں کون سا رنگ بھرنا ہے پہلے چھوٹا سا آدھا دایا بنائیے پھر پینسل کو نیچے لے کر آئیے پیسہ اوپر لے کر جائیے اس کے اوپر ایک نقطہ کچھ گھر ایسے بھی ہیں جن کو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت ہے جیسے گاڑے سور اور گائے چور کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ بائی وآلہ وسلم کے اکبر پیارے وار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے بعد تین راتیں اس یہ مقدس گار ابلا رخ ہے مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والی وہی اسی گار میں اتری یہ گار مبارک جبل ہیرا پر ہے اس مبارک پہاڑ کو جبل نور دیا گائے سہار سے افضل ہے کیونکہ گائے سہار نے تین دن تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے جبکہ گائے ہیرا چھٹکارے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت با برکت سے زیادہ قسمت سور ہیرا کی کھیت ہے چاہتے ہیں دل میں گار اور آج آپ کا سبق ہے حرف فا فا کو غور سے دیکھیے جی یہ فا ہے اب دیکھتے ہیں کیا آپ کو فا کی پہچان ہوئی یا نہیں مدنی منوں اور مدنی من چاند کو دیکھتے وقت کی دعا کیا ہے چاند کو دیکھتے وقت کی دعا بلائی میں ستاروں کو دیکھتے وقت کی دعا کیا ہے ستاروں کو دیکھتے وقت کی دعا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اب ذرا اسکرین پر توجہ رکھیں بتائیے جی یہ حرف جو روشن ہوا ہے کیا یہ حرف فا ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف روشن ہوتا ہے جی کیا یہ فا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف روشن ہوتا ہے یہ تو روشن ہو گیا ہے اور یہ کون سا حرف روشن ہوا ہے اللہ عز و جل جزاک اللہ آمین دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام ہاں، یہ تو ہمارا مدینہ آ گیا اور یہ کیا آیا ہے یہ تو پیارا سا پھول آ گیا ہے اور یہ یہ بطخ بھی آ گئی ہے یہ آم آ گیا ہے بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی بٹ جی نہیں ذرا ذہن پر زور دیں یہ بھی نہیں آ رہا ہے ذرا ذہن پر زور دیں فیضان مدینہ جی ہاں اور فا سے آتا ہے فیضان مدینہ ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آمین تیسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو اب ہم آپ کو بتائیں گے فا سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں فا سے فدتن یعنی چاندی فا سے فدا یعنی چاندی فا سے فرسن یعنی گھوڑا فا سے فرسن یعنی گھوڑا فاسے فراشا یعنی تتلی فاسے فراشا یعنی تتلی اور اب جانتے ہیں اردو میں فیسے فانوس فیسے فوارا ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آمین چوتا مرحلہ جی۔ مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی آپ کو تو فا کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں فا کو لکھنے کا طریقہ پہلے ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنائیے اور اب باقی طرح لکھیے اور اس کے سر پر ایک نکتا یہ ہو گیا فا اب ہمارے مدنی ممی بتائیں گے پہلے چھوٹا سا گول بنائی ہے اور پھر باقی تنہا لکھی ہے اور اس کے سر پر ایک یہ ہو گیا فا اب ہماری مدنی منی بتائیں گی پہلے چھوٹا سا گول دائرہ بنائیے اس کے بعد باقی تنا لکھیے اور اس کے سر پر ایک نقطہ گیا ماشا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے مدینہ کا گمبش ہاں یہ ہے فیضان مدینہ مسجد کا گنبد شریف مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس گنبد شریف میں کتنے رنگ ہیں نیلا سفید اور کالا اب اس گنبد شریف کو اس چھوٹی فریم میں رکھتے ہیں اب آپ کو اسکرین پر ایک اور گنبد شریف کی تصویر نظر آئے گی اور ہم نے اس گمبد شریف میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام گہرا نیلا ہلکا نیلا لال کالا بتائیے جی اب کون سا رنگ بھرنا ہے ہرا اور اب ہلکا آخر میں کیا اب دونوں گنبد شریف کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں جی جی یہ ہے فیضان مدینہ کا گمبد شریف اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ ذکر دعا اور سلاد و سلام بھی ہوتا ہے اور سلاد مدینہ میں ہر ہفتے کو نماز عشاء کے بعد شیخ کے طریقہ امیر آئے سنت دامد برکات کا عالیہ یعنی ہمارے باپا جانی مدنی مراکبہ مدنی منا کو بھی دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے شانی مدینہ ہے شانی مدینہ ہے سنت کی بہار آئی شانی مدینہ میں رحمت کی گدر چائی شجان ماشا اللہ جزاک اللہ پیارے مدنی منو اور مدنی منجو آج ہم نے آپ کو ہر فا کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے ہر قوف کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ